غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیہ کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معارکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل صفوان بن امیہ ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیع زیادہ پرجوش اور سب سے پیش پیش تھے ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار تھی جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا اسی بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو یہ خرچ کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا پھر مغلوب کیے جائیں گے سورہ الانفال آیت نمبر چھتیس پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش کنانا اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریس کی مختلف صورتیں بھی اختیار کیں یہاں تک کہ ابو عزا شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا عذرا احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا اسے صفوان بن امیہ نے اپھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پسے پشت ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو چھولا زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافہ بن عبد مناف جمحی کو اس مہم کے لیے تیار کیا ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی پھر اخیر میں سریا زید بن حارسہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دو چار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی قریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل تین ہزار فوج تیار ہوئی قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد پندرہ تھی سواری و بار برداری کے لیے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالے کے لیے دو سو گھوڑے ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی حفاظتی ہتھیاروں میں سات سو زرہیں تھیں ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی چہل کو ان کا معاون بنایا گیا پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالتار کے ہاتھ میں دیا گیا مکی لشکر کی روانگی اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصے اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا اور یہ جو ان قریب پیش آنے والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا مدینہ میں اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابک تستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا اس نے مکے سے مدینے تک کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت صرف تین دن میں طے کر کے ان کا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں تشریف فرما تھے یہ خط حضرت اپی بن رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور چھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلح مشورہ کیا ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سعد بن معاذ اسید بن حزیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینہ میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے اطلاعیہ گردی شروع کر دی یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا مکی لشکر مدینے کے دامن میں ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شہرہ پر چلتا رہا جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عطبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا یہاں تک کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عتیق سے گزرا پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ عہد کے قریب اینین نامی ایک مقام پر جو مدینہ کے شمال میں وادی قنات کے کنارے ایک بنجر زمین ہے پڑاؤ ڈال دیا یہ جمعہ چھ سوال تین ہجری کا واقعہ ہے مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس مدینہ کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا شرح منعقد فرمائی جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلح مشورہ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم قتل کیے جائیں گے تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا اور محفوظ زرے کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں اب اگر مشرقین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی یہی صحیح رائے تھی اور اسی رائے سے عبداللہ بن عبی راس راسل منافقین نے بھی اتفاق کیا جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سریام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں چنانچہ فضلائے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے جو معارکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے تو تو ہاتھ کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اسرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معارکہ آرائی کی جائے اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی تو واضح نصیحت کی جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے اور والی کے باشندے بھی آ چکے تھے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے ساتھ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم بھی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو زرہیں پہنی تلوار ہمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حسین رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے لہٰذا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے کر دیجئے یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہو وہی کیجیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ مدینہ میں رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تا آنکھ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ایک مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا دو قبیلہ غوث انصار کا دستہ اس کا علم حضرت عسید بن حسین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور تین قبیلہ خزرج انصار کا دستہ اس کا عالم حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردان جنگی پر مشتمل تھا جن میں ایک سو زرہ پوش اور پچاس شاہ سوار تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی بھی نہ تھا حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے شنیت البطاء سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت تمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرقین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں لوگوں نے کہا نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا لشکر کا معائنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا ان کے نام یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اسامہ بن زید اسید بن زہیر زید بن ثابت زید بن ارقم عرابہ بن اوس عمر بن حزم ابو سعید خدری زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبا رضی اللہ عنہم اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عہد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے سے غرسنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے اس لیے انہیں اجازت مل گئی جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جنزب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی اہد اور مدینے کے درمیان شب گزاری یہیں شام ہو چکی تھی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا پہرے کے لیے پچاس صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے تھے ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کاب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی زکوان رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن قیس خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہیں پہنچ کر عبداللہ بن عبی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی ایک تہائی لشکر یعنی تین سو افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دیں اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس صورت میں چیش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلپلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھے اور اس کے حوصلے بلند ہوں لہٰذا یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری و سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ مزید دو جماعتوں نے یعنی قبیلہ یوس میں سے بنو خارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے از طائفتان مقتوف ان تفشلا و اللہ ولیما واہ فلی المؤمنون یعنی جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو بائیس بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو مگر انہوں نے جواب نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی مار یاد رکھو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے مستغنا کر دے گا انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو سڑسٹھ بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد سو تھی دشمن کی طرف قدم بڑھایا دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور عہد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب نے ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرقین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارسہ کے حرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قینتی کے باغ سے ہوا یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع اہد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا سامنے مدینہ تھا اور پیچھے اہد کا بلند و بالا پہاڑ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا دفاعی منصوبہ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو پچاس مردان جنگی پر مشتمل تھا ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری توسی بدری رضی اللہ عنہ کو سپرد کی اور انہیں وادی قنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی ڈیڑھ سو میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رمات کے نام سے مشہور ہے تعینات فرمایا اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو وہ پیچھے سے ہم پر چڑھنا آئیں ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا تمہاری طرف سے ہم پر ہم لانا ہونے پائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد شکاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرقین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر حضرت منظر رضی اللہ عنہ بنا مر مقرر ہوئے اور میسرہ پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بن اسود کو بنایا گیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ مہم بھی سونپی گئی تھی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جان بازی و دلیری کا شہرا تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خاک کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب فرمایا جو جنگی نقطہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملے کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے بند کر دیا اور پڑاؤ کے لیے ایک اونچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست سے دو چار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعقب کنندگان کی قید میں جانے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دو چار ہونا پڑے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم جو سات شوال تین ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں جنگ شروع نہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر دو زرہیں پہن رکھی تھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے جن میں علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سبیر رضی اللہ عنہ بن عوام اور عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب بھی تھے لیکن ابو دجانہ سماک بن خرشا رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار انہیں دے دی ابو تجانہ رضی اللہ عنہ بڑے جان باز تھے لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن اس جیسے موقع پر نہیں مکی لشکر کی تنظیم مشرقین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا ان کا سپا سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا میمنہ پر خالد بن ولید تھے جو ابھی تک مشرق تھے میسرا پر اکرمہ بن ابی جہل تھا پیدل فوج کی کمان صفوہ بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربی مقرر ہوئے جھنڈا بنو ابت و تار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے قصی سے وراثت میں پائے ہوئے مناسب کو باہم تقسیم کیا تھا جس کی تفصیل ابتدائی کتاب میں گزر چکی ہے پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نزا بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن سپاہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار نظر بن حارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دو چار ہونا پڑا تھا اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا اے بنی عبدالدار بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دو چار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے ضد پڑتی ہے جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا کیونکہ اس کی بات سن کر بنی عبدالتار کو سخت تاؤ آیا انہوں نے دھمکیاں دیں معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ یجل بن گیا قریش کی سیاسی چال بازی آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزا پیدا کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی یعنی ان کا ایک خیانت کوش آلہ کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا اس شخص کا نام عبد عمر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانسی بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر اداوت پر اتار آیا چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کرتے ہوئے کہا قبیلہ یوس کے لوگو میں ابو عامر ہوں ان لوگوں نے کہا او فاسق اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے اس نے یہ جواب سنا تو کہا اوہو میری قوم میرے بادشاہ سے دو چار ہو گئی ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرقین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی حیبت تاری تھی جوش و ہمت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی داز ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عطبہ کر رہی تھی ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا لڑائی کے لیے بھڑکایا جان بازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی و شمشیر زنی مار دھاڑ اور تیر افغانی کے لیے کو پر اختا کیا کبھی وہ علم برداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی دیکھو بنی عبدت دیکھو پشت کے پاس تار خوب کرو شمشیر کا وار اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی الگ ہو جائیں گی جنگ کا پہلا ایندھن اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کا پہلا ایندھن مشرقین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبتری بنا یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا اسے مسلمان کبشل کتیبہ یعنی لشکر کا مینڈھا کہتے تھے یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح چست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے زبا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرت مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں مورکے کا مرکز ثقل اور علم برداروں کا صفایا اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار تھاڑ شروع ہو گئی مشرقین کا پرچم کے کا مرکز سقل تھا بنو ابتوتار تار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا لیکن سب کے سب مارے گئے سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزا خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی یہاں تک کہ پھیپھڑا دکھائی دینے لگا اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا لیکن بعد سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سعد کو مار لیا اس کے بعد مصافہ بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھیڑ کر اس کا کام تمام کر دیا پھر ان دونوں کے بھائی طلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا یہ ایک ہی گھر کے چھ افراد تھے یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن ابت کے بیٹے یا پوتے تھے جو مشرقین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے اس کے بعد قبیلہ بنی ابت کے ایک اور شخص ارطات بن شرجیل نے پرچم سنبھالا لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا اس کے بعد شریح بن قارض نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا زمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا شریک کے بعد ابو زید عمر بن عبد مناف ابتری نے جھنڈا سنبھالا مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا پھر شرجیل بن ہاشم ابتری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا یہ بنو عبدالدار کے دس افراد ہوئے جنہوں نے مشرقین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام ثواب تھا لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی اس غلام یعنی ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا اس لیے وہ گرا ہی رہا بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت ایک طرف مشرقین کا جھنڈا معرکے کا مرکز سقل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مسمم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے وہ جس کسی مشرق سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے انہوں نے مشرقین کی صفوں کی صفیں الٹ دیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں قریشی ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے ادھر مشرقین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا پہلے مشرق نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرق کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تلوار چلائی اور مشرق کو وہیں ڈھیر کر دیا اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ قرشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش ولولا دلا رہا ہے اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لیا لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائی پکار مچائی اور پتا چلا کہ عورت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں یہ عورت ہند بنت اتبا تھی چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا انہوں نے ہند بن توتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بپرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے نیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں انہوں نے مشرقین کے علم پرداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جان بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا لیکن صد حیف کے اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب تھا ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطیم کا غلام تھا اور ان کا چچا توائمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا جب قریش جنگ عہد پر روانہ ہونے لگے تو جو بن متعم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا نشانہ کم ہی چکتا تھا جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا میری نکاہیں ان کی تلاش میں تھیں بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے لوگوں کو درہم درہم کرتے جا رہے تھے ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی واللہ میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبدالعزاب مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا اوہ شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے یہ لے اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا میرا کام ختم ہو چکا تھا مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی مسلمانوں کی بالادستی شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا حضرت ابو بکر و عمر علی و زبیر مصب بن عمیر طلحہ بن عبید اللہ عبداللہ بن جہش سعد بن معاذ سعد بن عبادہ سعد بن ربی اور نظر بن انس وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسی پامردی و جان بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرقین کے چھکے چھوٹ گئے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی عورت کی آغوش سے تلوار کی دھار پر اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں انہی جعفر و شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنزل الغسیل رضی اللہ عنہ نظر آ رہے ہیں جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں حضرت حنزلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی جنگ کی مناتی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے آواز سنتے ہی آگوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دوان ہو گئے اور جب مشرقین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی چنانچہ انہوں نے یوں ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی شتاد بن نوس نے دیکھ لیا اور چھٹ حملہ کر دیا جس سے خود حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تیر اندازوں کا کارنامہ جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پش تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں خلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے تین بار پرزور حملے کیے لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے مشرقین کی شکست کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا بلاخر مشرقین کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں گویا تین ہزار مشرقین کو سات سو نہیں بلکہ تیس ہزار مسلمانوں کا سامنا ہے ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جان بازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنا کے چوہر دکھلا رہے تھے جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری اور بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی اور بدلہ و انتقام عزت و وقار اور واپسی مجدود شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھیں انہیں یکسر بھول گئے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرقین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کی شکست فاش ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت اتبا اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی صحیح بخاری میں حضرت برا بن آذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرقین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرقین میں بھگتڑ مچ گئی یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائی پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں اور اس بھگتڑ کے عالم نے مسلمان مشرقین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعکب کر رہے تھے تیر اندازوں کی خوفناک غلطی لیکن این اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ حیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا چنانچہ باز نے باز سے کہا غنیمت غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے اب کاہے کا انتظار ہے اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے اس کے بعد چالیس تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں شامل ہوئے اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے نو ساتھی باقی رہ گئے جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچے میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان جانے آفری کے حوالے کر دیں گے اسلامی لشکر مشرقین کے نرغے میں حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے کوشش کر چکے تھے اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پوشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ ہو اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے ان کے شاہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرقین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ادھر قبیلہ بنو حارس کی ایک عورت امرا بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرقین کا جھنڈا اٹھا لیا پھر کیا تھا بکھرے ہوئے مشرقین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے گویا چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نو صحابہ کی ذرہ جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھار اور مشرقین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شاہ سوار دکھائی پڑے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہی راستے تھے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نو ر سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک متعدد تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرقین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے عہد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا اللہ کے بندو ادھر حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرقین تک پہنچ جائے گی اور یہی ہوا بھی چنانچہ یہ آواز سن کر مشرقین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں موجود ہیں لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں مسلمانوں میں انتشار جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی اسے کچھ خبر نہ تھی پیچھے کیا ہو رہا ہے ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرقین کے ساتھ مخلوط ہو گیا دونوں لشکر گڑمٹ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عہد کے روز پہلے مشرقین کو شکست فاش ہوئی اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گتھ گئی حزیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ پر حملہ ہو رہا ہے وہ بولے اللہ کے بندو میرے والد ہیں لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے حضرت عربہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بکیا رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بد نظمی پیدا ہو گئی تھی بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ رسول منافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کرے چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن النظر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں پوچھا کہے کا انتظار ہے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نظر نے کہا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو اس کے بعد کہا اے اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں اور ان لوگوں نے یعنی مشرقین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے آگے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ماس سے ملاقات ہوئی انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا احساد میں اسے عہد کے پرے محسوس کر رہا ہوں اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرقین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا ان کے نیزے تلوار اور تیر کے اسی سے زیادہ زخم آئے تھے اسی طرح ثابت بن تحتہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے وہ تو نہیں مر سکتا تم اپنے دین کے لیے لڑو اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے انہی کی طرح ان کے رفاقہ نے بھی لڑتے لڑتے جامع شہادت نوش کیا ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے مہاجر نے کہا بھائی فلاں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے انصاری نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولا انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن اپی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرقین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض چھوٹ اور گھڑنت ہے اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی چنانچہ وہ ایک سخت اور خون ریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہم رضی اللہ عنہم تھے یہ لوگ مقاتلین کی صفحے اول میں بھی سب سے آگے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آگے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز مار کا عین اسی وقت جبکہ اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرقین کی چکی کے دو پاٹوں کے درمیان پس رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردہ گرد بھی خون ریز مارکا آرائی جاری تھی ہم بتا چکے ہیں کہ مشرقین نے گھیراؤ کی قاروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض نو آدمی تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مشرقین نے سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے چنانچہ انہوں نے چھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرقین اور وہاں پر موجود نو صحابہ کے درمیان نہایت سخت معرکہ آرائی شروع ہو گئی جس میں محبت و جان سپاری اور شجاعت و جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عہد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات انصار اور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس کے بعد پھر مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا اس طرح باری باری ساتوں انصاری صحابی شہید ہو گئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ان ساتوں میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ بن یزید بن السکن تھے وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے ابن السکن رضی اللہ عنہ کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے چنانچہ صحیح میں ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ آرائیاں کیں ان میں سے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا جبکہ مشرقین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا اور حقیقت یہ ہے کہ مشرقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتا نہیں کی انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں اسی حملے میں عطبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا ربائی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن قما نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری ذرہ نہ کٹ سکی اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار مار دی جو آنکھ سے نیچے کی اپری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے خود کی دو کڑیاں چہرے کے اندر تھنس گئیں ساتھ ہی اس نے کہا اسے لے میں کماں توڑنے والے کا بیٹا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربائی دانت توڑ دیا گیا اور سرخ زخمی کر دیا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ او عَلَيْهِمْ اَوْ با او ظَالِمُونَ یعنی آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اٹھائیس تبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اللہم مغفر لی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے رب اغفر لی لقومی فن لا یعلمون یعنی اے پروردگار میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی قاضی عیاض کی شفا میں یہ الفاظ ہیں اللہم مہتی قومی لا یعلمون یعنی اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نہیں جانتی اس میں شبہ نہیں کہ مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے نادر الوجود چانبازی بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرقین کی کامیابی ناممکن بنا دی یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے انہوں نے تیر مار مار کر مشرقین حملہ آوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا جہاں تک سعد بن وقاس وقاص اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگا جا سکتا ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرقین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ذرہ جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان سے نمٹے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور گیارہ آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرقین کو پلٹا دیا عقیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں عہد کے روز انتالیس یا پینتیس زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا اس سے عہد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا ترمزی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے اور ابو تعود تیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ عہد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہی نے انجام دیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا اے طلحہ عبید اللہ تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں اور تم نے اپنے یہاں حورین کا ٹھکانہ بنا لیا اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کے روز دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے جنگ کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے چھ انصاری شہید ہو چکے تھے ساتویں زخمی ہو کر گر چکے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ ہو اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جان توڑ کر مدافعت کر رہے تھے ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک بار تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا لڑائی کی صف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو تھے ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عہد کے دن سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے پھر گھیراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا تھا میں نے جی ہی جی میں کہا تم تلہا ہو تم پر میرے ماں باپ فدا ہو تم طلحہ ہو تم پر میرے ماں باپ فدا ہو اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح میرے پاس آ گئے وہ اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہے یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے اب ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تلہا بچھے پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو اس نے جنت واجب کر لی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی دو کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں تھنس چکی تھیں میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجیے اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا ابو بکر خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو اس نے جنت واجب کر لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا ان کو دس سے زیادہ زخم آ چکے تھے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس دن دفاع و قتل میں کیسی جان بازی اور بے جگری سے کام لیا تھا پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جان با صحابہ کی ایک جماعت بھی آن پہنچی جن کے نام یہ ہیں ابو دجانہ مصب بن عمیر علی بن ابی طالب سہل بن حنیف مالک بن سنان ابو سعید خدری کے والد ام عمارہ نصیبہ بن تیکاب مازنیہ قطادہ بن نعمان عمر بن الخطاب حاتم بن ابی بلتعا اور ابو رضی اللہ عنہم اجمعین مشرقین کے دباؤں میں اضافہ ادھر مشرقین کی تعداد بھی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا موج کھا گیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ نے جو خود بھی زخموں سے چور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگوش میں لیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے ہو سکے نافع رضی اللہ عنہ بن جبیر کہتے ہیں میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا فرما رہے تھے میں جنگ عہد میں حاضر تھا میں نے دیکھا کہ ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کے بیچ میں ہیں لیکن سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیے جاتے ہیں یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ انہیں روک لیتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب زہری کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گیا اس پر صفوان نے اسے ملامت کی جواب میں اس نے کہا واللہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں خدا کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم چار آدمی یہ عہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے لیکن ان تک پہنچ نہ سکے ناترا روزگار جان بازی بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جان بازی اور تابناک قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی چنانچہ ابو رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے ادھر ادھر بھاگ گئے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر سپر بن گئے وہ ماہر تیر انداز تھے بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے چنانچہ اس دن دو یا تین کمانیں توڑ ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لیے بکھیر دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر نہ چھانکیں آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت اچھے تیر انداز تھے جب وہ تیر چلاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ بن ابی پلتا نے عطبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بہت زیادہ خواہاں تھے کہ اپنے اس بھائی یعنی اتبا کو قتل کریں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے بلکہ یہ سعادت حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی قسمت میں تھی حضرت سہل رضی اللہ عنہ بن حنیف بھی بڑے جان باز تیر انداز تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت کی اور اس کے بعد مشرقین کو نہایت زور و شور سے دفاع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے چنانچہ حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا پھر اس کمان کو حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ بن نعمان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور اس کی بینائی زیادہ تیز تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں بیس یا بیس سے زیادہ زخم آئے جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تھوک دو انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھے اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت امی انمارہ نصیبہ بنت قعب رضی اللہ عنہ نے انجام دیا وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قما کے سامنے آ گئیں ابن قما نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا انہوں نے بھی ابن قما کو اپنی تلوار کی کئی ضربیں لگائیں لیکن کمبخت دو زرہیں پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا حضرت امن عمارہ رضی اللہ عنہ نے لڑتے بھرتے بارہ زخم کھائے حضرت بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی پامردی و جان بازی سے جنگ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن قما اور اس کے ساتھیوں کے در پے حملوں کا دفاع کر رہے تھے انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پرے را تھا ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے بلاخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جامع شہادت نوش فرمایا ان کا قاتل ابن قما تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے چنانچہ وہ حضرت رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مشرقین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور معارکے پر اس کا اثر اس کے اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرقین دونوں میں پھیل گئی اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بدنظمی و انتشار کا شکار ہو گئیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرقین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے چنانچہ اب بہت سے مشرقین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسلح کرنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم معارکہ آرائی اور حالات پر قابو حضرت مضب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا انہوں نے جم کر لڑائی کی وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام نے بھی بے مثال جان بازی و سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے سب سے پہلے حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا خوشی سے چیخ پڑے مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً تیس صحابہ جمع ہو گئے جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرقین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے اس لیے مشرقین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیرہ نے اسلام کی شجاعت و شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اسی اسنا میں مشرقین کا ایک اڑیل شاہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو تو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اور اتنے میں حارث رضی اللہ عنہ بن سما نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہیں بٹھا دیا پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن سما پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا کرشمہ قدرت دیکھیے کہ اسی خون ریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا ہے یہ اللہ کی طرف سے امن و تمانیت تھی ابو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر عہد کے روز نیند چھا رہی تھی یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جان بازی و جان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک پہنچا اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور حضرت خالد کی فوجی اپکریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی ابی بن خلف کا قتل ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو عبی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ عنہ بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آ پہنچے اس کی خود اور زرا کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک گیا جب قریش کے پاس گیا درآن حال یہ کہ گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی البتہ خون بند تھا اور بہتانا تھا تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں ہے اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا ابو الاسود نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذیل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں حضرت رضی اللہ اللہ عنہ بن نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی مشرقین کا آخری حملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت کا ہمیں پہنچ گئے تو مشرقین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرقین کا ایک دستہ چڑھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا مغازی عموی کا بیان ہے کہ مشرقین پہاڑ پر چڑھ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی بات دہرائی بلاخر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ٹھیر ہو گیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا اس کے بعد پھر تیر لیا اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی اس کے بعد مشرقین نیچے اتر گئے میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا یہ تیر زندگی پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا شہداء کا مسئلہ یہ آخری حملہ تھا جو مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا چونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تقریباً یقین تھا اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی کچھ مشرق مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسئلہ میں مشغول ہو گئیں یعنی شہیدوں کی شرم گاہیں اور کان ناک وغیرہ کاٹ لیے پیٹ چیر دیے ہند بنت عطبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی پھر اس آخری وقت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جان باز و سرفروش مسلمان اخیر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولا خیز جذبہ رکھتے تھے ایک حضرت قاب رضی اللہ عنہ بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے میں نے دیکھا کہ مشرقین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مسئلہ کیا جا رہا ہے تو رک گیا پھر آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرق جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہے میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا بلاخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی مشرق دو ٹکڑے ہو کر گرا پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا او کعب کیسی رہی میں ابو دجانا ہوں اور دو خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور ان سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام صلیت رضی اللہ عنہ ہمارے لیے مشکیزے بھر بھر کر لا رہی تھیں انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ بھی تھیں انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینہ میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں یہ سوت کاتنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں ان پر حبان بن عرقا نے تیر چلایا وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا اس پر اللہ کے اس دشمن نے بھرپور کہہ کہا لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو ایک بغیرانی کے تیر دے کر فرمایا اسے چلاؤ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے چلایا تو وہ تیر ہبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا اللہ ان کی دعا قبول کرے گھاٹی میں قراریابی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی کے اندر اپنی قیام کا ہمیں قرار پا لیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مہراز سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے کہا جاتا ہے مہراز پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگوار بو محسوس کی اس لیے اسے پیا تو نہیں البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون آلود کیا حضرت سحل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا جس سے خون رک گیا ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعائی خیر دی زخم کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کی ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دو دو باتیں مشرقین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا کیا تم میں محمد ہیں لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر سوال کیا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے او اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا برا ہی منایا ہے پھر نعرہ لگایا اولو حبل حبل بلند ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل اللہ اعلیٰ اور برتر ہے پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عصا ولا لکم ہمارے لیے عصا ہے اور تمہارے لیے عصا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب نے کہا برابر نہیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ نہیں بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا عہد و پیمان ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی مشرقین کے موقف کی تحقیق اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا قوم یعنی مشرقین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھے ہیں اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عہد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد رضی اللہ عنہ بن الربی کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے انہیں نیزے تلوار اور تیر کے ستر سے زیادہ زخم آئے تھے میں نے کہا اے سعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہی ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی لوگوں نے زخمیوں میں عسیرم رضی اللہ عنہ کو بھی پایا جن کا نام عمر رضی اللہ عنہ بن ثابت تھا ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ عسیرم کیسے آیا ہے اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت انہوں نے کہا اسلام کی رغبت حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا یہاں تک کہ اب اس حالت سے دو چار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا شہید ہو گئے انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا اس نے اس جنگ میں خوب خوب داد شجاعت دی تھی اور تنہا سات یا آٹھ مشرقین کو تتیغ کیا تھا وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے اور اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی حقیقت یہ ہے کہ الا کلمہ اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو صلبا کا ایک یہودی تھا اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بادل منڈل آ رہے تھے اپنی قوم سے کہا اے جماعت یہود خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے یہود نے کہا مگر آج سبت یعنی سنیچر کا دن ہے اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں پھر اس نے اپنی تلوار لی ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخیریق بہترین یہودی تھا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشق کی ہوگی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن حرام اور عمر رضی اللہ عنہ بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہی ہیں پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا یہیں سے حضرت انسلہ رضی اللہ کا نام غیسل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے آپ کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتی تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں مگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا آخر ایسا کیوں مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ ضرور صبر کروں گی اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں انہیں دیکھا ان کے لیے دعا کی للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن چہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رکھا پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دل دوز اور زہرا گداز چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن عرد کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا بلاخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اس خر گھاس ڈال دی گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا ان کی یہی کیفیت حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کی اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک تو اور پاؤں پر اسخر ڈال دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی حمد و سنا کرتے اور اس سے دعا فرماتے ہیں امام احمد کی روایت ہے کہ عہد کے روز جب مشرقین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ ذرا میں اپنے رب عز و جل کی سنا کروں اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے اور کفر فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور فتنے سے دو چار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی یا الہ الحق مدینہ کو واپسی اور محبت و جاں سپاری کے نادر واقعات شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثناء دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ فرمایا جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جان سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا اسی طرح اسناہ راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدقہ و جان سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے چنانچہ راستے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت رضی اللہ عنہ بنت جہش سے ہوئی انہیں ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی انہوں نے انہا للہ پڑھی اور دعائی مغفرت کی پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی انہوں نے پھر للہ پڑھی اور دعائی مغفرت کی اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھار مار کر رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر بھائی اور والد تینوں خلت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا لوگوں نے کہا ام فلان فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر خیر ہیں اور بحمد للہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں کلو مصیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مصیبت ہی حضرت بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑی کی لگام تھامے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مرحبا ہو اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے جب وہ قریب آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمر رضی اللہ عنہ بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی کہنے لگیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہی چھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے کہنے لگیں اے اللہ کے رسول ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسی روز شنبہ سات شبال تین ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل رضی اللہ عنہ بن حنیف اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد ستر تھی جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی یعنی ان کے پینسٹھ آدمی شہید ہوئے تھے اکتالیس خزرج سے اور چوبیس اوس سے ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف چار تھی باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد بائیس تھی لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس معارکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں زمنن جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرقین کا تذکرہ آیا ہے ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد بائیس نہیں بلکہ سینتیس ہوتی ہے واللہ عالم مدینہ میں ہنگامی حالت مسلمانوں نے معارکہ عہد سے واپس آ کر آج شوال تین ہجری شنبہ و یکشمبا کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپا سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے غزبہ ہمراہ السد ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرقین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقینا ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورکہ عہد کے دوسرے دن یعنی شمبہ آٹھ شوال تین ہجری کو علا صبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکۂ عہد میں موجود تھا تاہم عبداللہ بن عبی نے اجازت چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور غم سے نٹھال اور انتیشہ و خوف سے دو چار تھے لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ عہد میں شریک نہ تھے حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ سے آٹھ میل دور ہمراہ اسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے اس قیام میں معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرکی پر قائم تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا کیونکہ خزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی و تعاون کا عہد تھا بہرکیف اس نے کہا اے محمد آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو ذک پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرقین مدینہ کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے وہ بالکل پر حق تھا چنانچہ مشرقین نے مدینہ سے چھتیس میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ان کی شوقت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا اسی لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا لوگو ایسا نہ کرو مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے لہٰذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں گے لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد خزائی پہنچ گیا ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس نے پوچھا معبد پیچھے کی کیا خبر ہے معبد نے پروپکینڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں وہ جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو معبد نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشائیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہراول دستہ ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں معبد نے کہا ایسا نہ کرنا میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے ان پر گھبراہٹ اور تاری ہو گیا اور انہیں اسی میں آفیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعکب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپاگینڈے کا ایک جوابی آسابی حملہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد کا ایک قافلہ گزرا ابو سفیان نے کہا کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو کاز کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی ان لوگوں نے کہا جی ہاں ابو سفیان نے کہا محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد جب یہ قافلہ ہمراہ الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ہمراہ الاسد تشریف لے گئے تھے دوشنبہ منگل اور بدھ یعنی نو دس گیارہ شوال تین ہجری تک وہیں مقیم رہے اس کے بعد مدینہ واپس آئے مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزا جمحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آ گیا یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلاوس چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ عہد میں آیا جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا محمد میری لغزش سے درگزر کر دو مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو دوبارہ دھوکہ دیا مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یا حضرت حاسم رضی اللہ عنہ بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی اسی طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب عہد کے روز مشرقین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر تو تین روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے تین دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعقب کر کے اسے تاتیغ کر دیا غزوہ ہمراہ الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ احد ہی کا جزو و تمنا اور اسی کے صفات میں سے ایک صفحہ تھا جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ یہ ہے غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرقین کو برتری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرقین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپا سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعقب کرتا علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں ایک یا دو دن یا تین دن قیام نہیں کیا حالانکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذک پہنچا دی ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطہ نظر سے لازمن حاصل ہونا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس لیے اس معاملے کو مشرقین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی اجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ ہمراہ الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے قوم یعنی مشرقین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو اگر تم علم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی علم محسوس کر رہے ہیں اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے سورہ النساء آیت نمبر ایک سو چار اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیح دی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں اس معارقے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا اور بتایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی ان کے سینوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چھپی ہوئی اتاوت کا پردہ فاش کیا اور سادہ لو مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس معارکے کا حاصل تھیں اس معارکے کے متعلق سورہ آل عمران کی ساٹھ آیتیں نازل ہوئیں سب سے پہلے معارکے کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا ارشاد ہوا یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میتان عہد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بچا مقرر کر رہے تھے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اکیس پھر اخیر میں اس معارکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی ارشاد ہوا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ خبیص کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا عجر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اناسی غزوے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے مثلا مسلمانوں کو موسیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ذک اٹھانی پڑی تھی ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں پھر صادق و کازب میں تمیز نہ ہو سکے گی اور اگر ہمیشہ شکست ہی شکست سے دو چار ہوں تو ان کی باست کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کازب میں تمیز ہو جائے کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ سراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاک ساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دو چار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا البتہ منافقین میں آہوزاری مچ گئی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی لہٰذا ابتلا و مہن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایزار ثانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی پھر ان کے اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاک و برباد